انکار کر رہے تھے اور اس کو مستبعت اور محال سمجھ رہے تھے کہ یہ بات کہ ایک دن اس سارے کارخانہ عالم کی بسات لپیٹ دی جائے گی اور زندگی کے یہ سارے ہنگامے ختم ہو جائیں گے یہ بلند و بالا آسمان یہ زمین اور زمین پر یہ مضبوط پہاڑ اور اس میں پھر زندگی اور زندگی کے یہ سارے ہنگامے یہ سب کے سب جو ہیں کیا ختم ہو جائیں گے یہ ان کے لیے بات بڑی تعجب خیز تھی کہ بھئی یہ کہہ رہی ہے اللہ کے پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ یقیناً قیامت آنی ہے اور اس کارخانہ یا عالم یہ ساری رونقیں جو ہیں وہ ختم ہو جائے گی اور دوسرا عالم بپا کیا جائے گا یہ بات تو بڑی قابل تعجب ہے آغاز ہی ذرا دیکھیے کہ کس آیت سے ہے آیت کے الفاظ معنی کیا ہیں ان کے ابھی ان کو آپ نظر انداز كیجیے آپ صرف الفاظ ہی کو دیکھیے کہ جو ان معانی کو نہیں بھی جانتا الفاظ کے اندر خود ایک گونج ہے اور ایک ہولناکی کا جو ہے وہ تصور ہے اور ایک نظام عالم کی پوری کی پوری تباہی جو ہے اور ایک بہت بڑے حادثے کی خبر جو ہے وہ خود الفاظ ہی کے اندر جو ہے الفاظ ہی کی جو گونج ہے اور الفاظ سے جو آواز کانوں تک پہنچ رہی ہے اسی پر ذرا توجہ دیجیے فیضا جاءت توقب القبرا الفاظ ہی دہلا دینے والے ہیں اور دل کے اندر جو ہے وہ ایک لرزہ پپا کر دینے والے ہیں الفاظ جا مت القبرا بس جب وہ بہت بڑی ہلاکت بہت بڑی تباہی بہت بڑا حادثہ رونما ہو جائے گا اتنا بڑا حادثہ کہ اس سے بڑا حادثہ کوئی اور نہیں ہوگا نہ ہوا ہے نہ ہوگا اپنی مقدار کی زیادتی اور اپنی تعداد کی کثرت کے لحاظ سے جو چیز ہر ایک پر چھا جائے ایسی چھا جائے کہ بس بڑی سے بڑی چیز جو ہے وہ اس کے نیچے آ کے دب جائے گی یہ ہے تام پھر اس کی مزید جو ہے وہ صفت بیان کی کہ کبرا تاکید کے لیے یہ ایسی تباہی ہوگی ایسی ہولناکی ہوگی ایسا واقعہ ہوگا ایسا حادثہ ہوگا جو بہت بڑا حادثہ ہوگا اس سے بڑا کوئی اس کائنات میں حادثہ نہ ہوا ہے نہ ہوگا تصور کریں کہ اتنا بلند و بالا آسمان ستارے اور سیارے اور ان کا سارا کا سارا نظام اور یہ زمین اور اس پر مضبوط پہاڑ اور پھر حیات اور حیات کی ساری انواع یہ سب کی سب آنن فانن جو ہے نیست و نابود ہو جائیں اس سے بڑھ کر کیا حادثہ ہو سکتا ہے ہر حادثہ اس کے مقابلے میں جو ہے چھوٹا ہے معمولی ہے فیضا جت القبرا جب وہ بہت بڑی تباہی ہو کی آ جائے گی یوم یتذکر الانسان ما سعا انسان نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ سب کا سب اس دن وہ یاد کرے گا جو بھول گیا ہے وہ بھی یاد آ رہا ہوگا سب کچھ جو زندگی گزاری ہے جو اعمال کیے ہیں جو افعال اس سے سرزد ہوئے ہیں سب کے سب جو ہیں وہ اس کے سامنے آ رہے ہوں گے ایک فلم کی طرح جو ہے ساری زندگی اول سے آخر تک اس طرح جو ہے وہ چل رہی ہوگی کہ زندگی کا کوئی عمل جو ہے وہ تنہائی میں کیا ہے یا مجمع میں کیا ہے اور کر کے بلا دیا ہے اب سب کا سب جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے ایک ایک کر کے یاد آ رہا ہے انسان یاد کرے گا اپنی زندگی کہ میں نے زندگی کیسے گزار دی ہے زندگی میں کیا کرتا رہا ہوں امال بد جب سامنے آئیں گے حسرت اور افسوس لیکن اب حسرت اور افسوس کے علاوہ کچھ کر بھی نہیں سکتا مولت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے یوم یتذکر الانسان ما وہ وبرزت الجحیم لمن یرا اور اب جہنم جو ہے وہ سامنے آ جائے گی ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم جس جہنم کا انکار کیا جا رہا ہے کہ کفر اور شرک اور نفاق اور بدعمالی بغاوت اور سرکشی فسق اور فجور اس کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے جس جہنم کا انکار کیا جا رہا ہے اب وہ جہنم ہر دیکھنے والے کے سامنے ہوگی وہ برزت الجحیم علیم جو بھی دیکھنے والا ہے ہر دیکھنے والے کے سامنے جہنم موجود ہے جو عالم غیب میں تھی اب ظاہر ہو جائے گی اب دو قسم کے انسان ہوں گے پھر اور دو قسم کے انسانوں کا انجام مختلف ہوگا دونوں کا انجام دنیا میں انسان دو ہی قسموں کے ہیں بس یہاں دونوں انسانوں کی دونوں قسموں کی دو دو صفتیں بیان ہوئی ہیں اور پھر دونوں کا انجام بھی بتلایا گیا ہے پہلی قسم کا انسان اس کی پہلی صفت پہلی خصوصیت بتائی گئی اب دیکھیں آیات کتنی چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن معانی معانی کے سمندر ہیں ان کے اندر معانی کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ان سارے معانی کو پورے طریقے سے کھول سکے اور کسی انسان کے بس کی بات یہ بھی نہیں ہے یاد رکھیے گا کتنا ہی بڑا فصاحت اور بلاغت کا حامل ہو لسان ہو اور اظہار کی کتنی بڑی صلاحیت رکھتا ہو وہ اتنے وسیع اتنے عمیق اتنے گہرے معانی کا اظہار اس طریقے سے کر سکے جس طرح قرآن کریم کر رہا ہے یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے اتنے گہرے اور اتنے وسیع معنی دیکھیں ایک کم سے کم الفاظ کے اندر تغ اتنی ساری بات ہے کہ جس نے سرکشی کا راستہ اختیار کیا سرکشی کی جس نے بغاوت کی اب تغا جو ہے تغیانی ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ تغیانی کہتے ہیں نا دریا میں سمندر میں تغیانی آ گئی ہے اس وقت بولتے ہیں کہ جب پانی جو ہے اپنی حدود سے جو ہے وہ باہر نکل آتا ہے حدود سے باہر نکلتا ہے آپ کہتے ہیں تغیانی آ گئی ہے یہی بغاوت اور سرکشی کی حقیقت ہے کہ جب جو حدود ہیں ان حدود سے باہر نکلتا ہے حدود مقرر ہیں ان حدود سے باہر نکلنے کا نام ہی جو ہے بغاوت ہے سرکشی ہے اب وہ انسان کی حدود کیا ہیں کہ جن سے وہ باہر نکلتا ہے آزادی نہیں ہے یہ یہ بغاوت ہے سرکشی ہے اور بغاوت اور سرکشی جو ہے بغاوت اور سرکشی میں جو ہے نہ انسان کا اور نہ ہی اجتماع کا اجتماعیت کا فائدہ ہو سکتا ہے بغاوت اور سرکشی نہ انسان کا نہ اجتماعیت کا بغاوت اور سرکشی سے مراد کیا ہے کہ انسان اپنی حدود سے باہر نکلے انسان کی حدود کیا ہے انسان کی حدود کیا ہے یہ سمجھنا چاہیے کہ جن حدود سے باہر نکلنے کا نام ہی سرکشی اور بغاوت ہے یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان کی حدود کہ جن کے اندر اس کو رہنا چاہیے تو یہ اپنے لیے بھی اور سارے اجتماع کے لیے بھی بلکہ کائنات کے لیے بھی یہ مفید ہے اور ان حدود سے باہر نکلے گا تو خود اپنے لیے اجتماع کے لیے اور سارے عالم کے لیے جو ہے یہ ذر رسا ہو جائے گا انتہائی نقصان دہ ہو جائے گا اب وہ حدود اس کی ہیں کیا اور وہ کس نے مقرر کی ہیں حد تو کوئی مقرر کرتا ہے نا حدود کا کوئی تعین کرتا ہے کہ یہ آپ کی حد ہے اس سے باہر نہیں نکلنا آپ نے اس سے باہر نکلے تو آپ باغی تصور ہوں گے یہ حدود کا تعین کس نے کیا ہے آپ اس کو خالص عقلی طور پر بھی سوچیں کہ انسان کے لیے حدود کا تعین کرنے کا اختیار کس کو ہے حدود کا تعین اختیار کرنے کا حدود کا تعین کا اختیار کس کو ہے اور کس کو ہونا چاہیے ویسے تو دنیا میں کہتے ہیں نا کہ قانون ہے اس ملک کا یہ قانون ہے اس ریاست کا یہ قانون ہے اور سب سے بالا قانون جو ہے قانون اساسی جو ہے وہ اس کا دستور ہے یہ سمجھا جاتا ہے نا کہ قانون اساسی جو ہے وہ کسی ملک کا وہ اس کا دستور ہے اور اگر کوئی دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے دستور کی خلاف ورزی کرتا ہے تو کیا کہتے ہیں دستور کی خلاف ورزی دستور کی خلاف ورزی کہتے ہیں کہ کوئی صدر بھی نہیں کر سکتا کوئی وزیر اعظم بھی نہیں کر سکتا کوئی چیف جسٹس بھی نہیں کر سکتا دستور کی خلاف ورزی کرے گا تو یہ بغاوت ہو جائے گی سرکشی ہو جائے گی ملک کا باغی قرار پائے گا قانون اساسی کی خلاف ورزی کرنا اور روزمرہ عام قانون سے اس کی خلاف ورزی کرنے میں جو ہے وہ فرق سمجھتے ہیں عام قانون جو ہے اس کی خلاف ورزی کرنا مجرم تو ہوگا لیکن باغی نہیں کرار پائے گا لیکن اگر قانون اساسی ہی کی وہ مخالفت کرتا ہے دستور ہی کی مخالفت کرتا ہے اس کے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ باغی ہے اور اس باغی کی سزا جو ہے وہ اب عام مجرم کی طرح نہیں ہے عام مجرم کی طرح نہیں ہے عام مجرم اور باغی میں فرق کریں گے اس کی سزا تو سزائے موت ہے اسے کم نہیں اس لیے کہ یہ باغی ہے ریاست کا باغی ہے سلطنت کا باغی ہے اب اس کا تعین کس نے کیا دستور کس نے بنایا ہے اور کرنا دستور اساسی جو ہے وہ بنایا کس نے ہے جس نے بھی بنایا ہے وہ انسان ہی ہے چاہے وہ فرد واحد ہے فرد واحد ہے فرد واحد بھی بنا دیتا ہے دستور ہمارے ملک باسٹھ کا آئین جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو فرد واحد ہی کا بنایا ہوا تھا نا باسٹھ کا آئین بناتے ہیں فرد واحد فرد واحد بھی بنا دیتا ہے فرد واحد کا ہو یا ہو افراد کا مجموعہ ہو افراد کا مجموعہ ہو اور وہ مجموعہ بے شک منتخب ہو پارلیمنٹ ہو بنایا ایک فرد بنانے والا ہو یا چند افراد بنانے والے ہوں ایک فرد ہو یا چند افراد ہوں غور کریں خالص عقلی طور پر بھی غور کریں کہ کیا ان کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسانوں کے لیے کوئی ایسا قانون بنائیں کوئی ایسی حدود متعین کریں کہ جن سے وہ انسان جو ہیں وہ باہر نہیں نکل سکتے اور ان حدود کے اندر جو ہیں وہ متعین مقید رہیں گے محدود جو ہیں وہ رہیں گے اور اگر ان سے باہر جو ہے وہ قدم اٹھاتے ہیں ان سے باہر نکلتے ہیں تو وہ باغی تصور ہوں گے ان کا پابند ہونا ان کا مقید ہونا ان کے لیے ناگزیر ہے اور ان کی خلاف ورزی کرنا ان حدود سے جو ہے وہ نکلنا یہ بغاوت اور سرکشی جو ہے وہ تصور کی جائے گی آپ غور کیجئے کہ ایک فرد ہو یا چند افراد ہوں ان کو کیا یہ حق پہنچتا ہے کہ تمام انسانوں کے لیے تمام انسانوں کے لیے یعنی جو اس ملک یا اس ریاست میں رہ رہے ہیں اس ملک یا اس ریاست میں رہ رہے ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ لاکھوں اور کروڑوں تک ہو اور ان سب اپنی جو بھی ان کا قانون ہوگا وہ قانون ان کی رائے ہی ہوگی ان کی ان ہی کی رائے ہوگی کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے دنیا کے اندر کوئی ذریعہ ایسا نہیں ہے یاد رکھیے گا کہ اس ملک کے کروڑوں انسانوں کی جو رائے ہے وہ کروڑوں انسانوں کی رائے جو ہے وہ ایک رائے ہے کی صورت اختیار کر لے اور کوئی شخص یقینی اور قطعی طور پر جو ہے یہ کہہ دے کہ ہر انسان کی رائے یہی ہے ہر انسان کی رائے یہی ہے ایسا استقرا ایسا استقرا ناممکن ہے زبان سے اس کا اقرار کر لینا یا سر جبر کی وجہ سے اور قوت کی وجہ سے اور طاقت کی وجہ سے اور اپنی کمزوری اور اپنی مظلومیت اور اپنی بے چارگی کی وجہ سے اس کے سامنے جھکا دینا اور بات ہے یہ اور بات ہے یہ سمجھ لیکن یہ کہ تمام انسان ملک کے جو ہے وہ سولہ کروڑ اٹھارہ کروڑ انسان جو ہے ان کی واقعتاً یہی رائے ہے ان میں سے ایک انسان ایسا نہیں ہے جس کی رائے اس سے مختلف ہو یہ کوئی ادارہ اور کوئی ذریعہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو قطعی اور یقینی طور پر معلوم کر کے یہ کہہ سکے کہ یہی رائے ہے اس لیے جب یہ ممکن نہیں ہے تو جو آپ قانون بنائیں گے وہ اس فرد کا ہوگا یا وہ چند افراد ہی کا ہوگا وہ انہی کی رائے ہوگی اور کوئی عقلی دلیل اس کے لیے نہیں دی جا سکتی کہ کسی ایک فرد کی رائے ہو جو اس کی ذہن کی اختراع ہو یا اس کے نفس کی خواہش ہو یا چند افراد کے مجموعے کی آر مجموعہ مجموعے کا آ کی آرا ہوں یا ان کے نفوس کی اختراعات ہوں ان کے تمام انسان کروڑوں انسان پابند ہو جائیں اس کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی کو چھوڑے کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی آگے بڑھ کر یہ بات کہنا اس سے آگے بڑھ کر اب تو آگے بات ہے نا اب تو گلوبلائزیشن ہے اب تو یہ ہے کہ جو طے کرنے والے ہیں حدود وہ کون ہیں وہ نامعلوم ہیں وہ مجہول ہیں نامعلوم ہیں پس پردہ ہیں اور ان کی خواہش اور ان کی چاہت یہ ہے کہ پوری دنیا کے انسان اسی کے پابند ہو جائیں اگر اس کی پوری دنیا کے انسان اس کے پابند نہیں ہوتے تو عالمی نظام کے وہ باغی ہیں عالمی نظام کے وہ باغی ہیں باغی کس کے ہیں وہ عالمی نظام کے باغی ہیں اور جو عالمی نظام کا باغی ہوگا اس کے ساتھ سلوک باغیوں والا ہی کیا جائے گا اس کے کوئی حقوق نہیں ہوں گے وہ باغی تصور کیا جائے گا چاہے دنیا کے جس کونے میں ہے پہاڑوں میں رہ رہا ہے جنگلوں میں رہ رہا ہے جہاں کہیں رہ رہا ہے اگر اس عالمی نظام کا جو ہے وہ متی نہیں ہے فرمبردار نہیں ہے تو وہ باغی ہے اور اس کے ساتھ باغیوں جیسا سلوک سلوک کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ ناگزیر ہے اب تو یہاں تک پہنچ گیا نا مسئلہ اس کے لیے میں نے بتایا کہ جب پہلے کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی تو یہ تو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ بودی اور کمزور بات ہے کہ پوری دنیا کے انسانوں کو پابند کر دیا جائے اس لیے نہ کسی ایک انسان کو نہ انسانوں کے کسی مجموعے کو اور بلکہ اگر کوئی ایسی صورت ہو یہ بھی یاد رکھنا اگر کوئی ایسی صورت ہو جو ہے نہیں اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ تمام دنیا کے انسان مل کر جو ہیں اتفاق اتفاق کے ساتھ پورے اتفاق کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ کوئی ایسا نظام بنائیں کوئی ایسا قانون بنائیں کہ اس کی ہم نے پابندی کرنی ہے جو ممکن بھی نہیں ہے لیکن بفرض محال بفرض محال اگر ایسا کر بھی لیں اور ہو بھی سکے تب بھی عقلی طور پر اس کی بھی دلیل نہیں دی جا سکتی اس لیے کہ انسان کو اس کا بھی اختیار نہیں ہے جب ایک فرد کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ ایک فرد اپنے لیے خود اپنے ذہن یا اپنے نفس سے جو ہے وہ اپنے لیے نظام بنا سکے اپنے ذہن اور اپنے نفس سے اپنے لیے نظام بنا سکے جب ایک فرد کو یہ اختیار نہیں ہے کیوں نہیں ہے اس لیے کہ فرد ایک فرد اپنے لیے بھی جو ہے کسی اور کے لیے تو بہت دور کی بات ہے اپنے لیے بھی جو ہے اپنا نفع اور نقصان صحیح طریقے سے سوچ سکنا متعین کر سکنا اس کے بس کی بات نہیں ہے بس کی بات نہیں کہ کون سی میری چیز جو ہے وہ میرے نفع میں ہے اور کون سی میرے نقصان میں ہے اس لیے کہ انسان انسان کی تخلیق اور انسان کی تشکیل اور انسان کی ساخت ہی اس نوعیت کی ہے کہ یہ عقل محض نہیں ہے انسان عقل محض نہیں ہے کہ ہر بات خالص عقل ہی کے حوالے سے جو ہے وہ سوچ رہا ہو بلکہ انسان اس کے اندر خواہشات ہیں اس کے اندر جذبات ہیں اس کے اندر احساسات ہیں اس کے اندر تعقلات ہیں ان سب کا جو ہے وہ مجموعہ ہے اور انسان کی جہاں تک خواہشات کا تعلق ہے انسان کی خواہش خواہشات کا وہ بے لگام سمندر جو ہے ایسا ہے جس کی کوئی حدود نہیں ہے اس کے بس کی بات ہی نہیں ہے کہ انسان کا نفع اور نقصان جو حقیقی ہے اس کا تعین کر سکے اور انسان کی عقل جو ہے وہ کب خواہشات کے تابع ہو جاتی ہے اور انسان کی خواہشات کے تابع ہو کے فیصلہ کر رہی ہے انسان اس کی سمجھ سے بھی جو ہے وہ آ رہی ہے اس لیے بہت حد تک جو ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ کتنے انسان اپنے بارے میں فیصلے کرتا ہے وہ فیصلے عقلی فیصلے نہیں ہوتے وہ فیصلے اس کی خواہش کے ہوتے ہیں خواہش سے مغلوب ہو کر خواہش سے مغلوب ہو کر فیصلہ کر بیٹھتا ہے اور پھر پتہ چلتا ہے کہ وہی فیصلہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا آئے دن جو ہے یہ ہو نہیں رہا ہوتا ہر وقت ہر انسان محض اپنی عقل ہی کی بنا پر جو ہے وہ چل رہا ہوتا ہے بڑے سے بڑا عقل مند بھی جو ہے وہ عقل کی بنا پر ہر وقت نہیں چل رہا ہوتا اکثر اوقات انسان اپنی خواہش ہی کے تابع ہوتا ہے جو خواہش کہتی ہے خواہش کہتی ہے جو کچھ وہی کر رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد پتہ چلتا ہے جس وقت ہوش آتا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے حق میں بری بات کی ہے اس کا تو مجھے نقصان ہوا ہے خاص طور پر جوانی کا عالم ہوتا ہے اپنی خواہشات کا وہ اسیر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ یہ جاننے کے باوجود کہ ہے یہ غلط بات مجھے نقصان ہی پہنچائے گی اس کا نتیجہ بھی درست نہیں ہے لیکن خواہش کے ہاتھوں مغلوب اتنا ہوتا ہے کہ عمل اسی پر کرتا ہے عمل اسی پر کرتا ہے عقل جو اس کو اس کے خلاف سجا رہی ہوتی ہے اس کو پسے پش ڈال دیتا ہے اور عمل جو ہے وہ خواہش ہی کے پیچھے جاتا ہے تو جب ایک انسان اپنے بارے میں جو ہے خود نفع اور نقصان کو جو ہے وہ پورے طریقے سے سوچ نہیں سکتا تو وہ سارے انسانوں کا مجموعہ تمام انسانوں کے لیے ایسے کیسے سوچ سکتا ہے اس لیے انسان حدود کا تعین کرے انسانوں کے لیے چاہے وہ ایک انسان ہو چاہے وہ انسانوں کا ایک گروہ ہو اور چاہے ساری سارے انسان مل کر اجتماعی طور پر ایسا کریں اس کے لیے کوئی عقلی دلیل نہیں دی جا سکتی اس لیے پھر حدود کا تعین کون کرے اس میں سوائے ایک ہستی کے کوئی اور یہ اختیار نہیں رکھتی اور وہ ہستی وہی جو انسان کی فطرت کی خالق ہے جس نے انسان کو پیدا کیا انسان جس نے فطرت کو پیدا کیا ہے وہی فطرت کو جانتا بھی ہے کہ اس فطرت کے تقاضے کیا ہیں جس نے انسان کو خلق کیا ہے وہی جانتا ہے کہ اس کا نفع اور نقصان کس میں ہے جہاں وہ ہر انسان کا جانتا ہے وہاں وہ پورے اجتماع کا تمام نو انسانی کا جہاں انسان کے حال کو جانتا ہے وہاں انسان کے مستقبل کو بھی جانتا ہے یہ صرف ایک ہستی ہے جو انسان کی خالق ہے انسان کی مالک ہے اس لیے من خلق وہو الطیف الخبیر کیا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے اور وہ تو انتہائی لطیف ہے باریک بین ہے اور انتہائی باخبر ہے اس لیے انسان کے نفع کو انسان کے نقصان کو انسان کی نفسیات کو انسان کے فطرت کے تقاضوں کو انسان کے ماضی کو انسان کے حال کو انسان کے مستقبل کو اور پھر تمام انسانوں تمام انسانوں کے احوال کو اگر جاننے والی ہستی ہے تو وہ سوائے اس کے مالک کے اور کوئی نہیں ہے اس لیے انسان کے مالک ہی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ انسان کے لیے حدود متعین کرے عقل کا بھی تقاضا یہی ہے عقل کا تقاضا بھی یہی ہے شرح تو یہ کہتی ہے عقل کا بھی تقاضا یہی ہے عقل بھی اس کے خلاف کسی کے بارے میں جو ہے وہ سوچ نہیں سکتی کہ انسان کے خالق اور انسان کے مالک کے علاوہ کسی اور کو اختیار ہے انسان کے لیے حدود متعین کرنے کا اب انسان کے خالق نے انسان کے مالک نے انسان کے لیے حدود متعین کی ہیں جو انسان کے لیے حدود متعین کی ہیں وہ کیا حدود ہیں وہ حدود ہیں ابدیت کی بس کہ انسان کا مقام کیا ہے انسان کی حدود کیا ہے کس کے اندر انسان کو رہنا چاہیے وہ حدود ہیں ابدیت کی بس انسان کی حیثیت جو ہے وہ اس کائنات میں ابدیت کی ہے یہ عبد ہے اور عبد بن کے ہی اس کو رہنا چاہیے ابدیت کی حدود سے جو ہی باہر نکلے گا یہ سرکش اور باغی ہوگا تمام انسان اس لحاظ سے ابدیت کی لحاظ سے سب کے سب انسان جو ہیں وہ مساوی ہیں کوئی ایک انسان بھی ایسا نہیں ہے کوئی ایک انسان جو حدود ابدیت سے جو ہے جس کو نکلنے کا اختیار ہو سب کے سب ابدیت ہی کی حدود کے اندر ہوں گے کوئی انسان خدا بننے کا اختیار نہیں رکھتا کسی کو خدائی اختیارات نہیں ہوں گے عبد بن کر جو ہے وہ رہنا ہے اب جو ابدیت کی حدود سے نکلے گا یہ باغی اور سرکش قرار پائے گا اور یہ باغی اور سرکش پوری نو انسانی کے لیے مضر ہوگا اپنے لیے بھی مضر ہوگا اور پوری نو انسانی کے لیے مضر ہوگا اس لیے کہ یہ اپنی حدود سے نکلا ہے اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیے گا یہاں صورت حال یہ ہے کہ ابدیت کا جہاں تک تعلق ہے ابدیت یہ حدود وہ ہیں کہ یہی اس کا مقصد ہے یہی اس کا مقصد ہے اسی مقصد کے لیے اس کو خل کیا گیا ہے اور کوئی چیز کوئی چیز ہو اس کا سب سے بڑا کمال بھی یہی ہے اس کا سب سے بڑا کمال بھی یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد تخلیق کو کس حد تک پورا کر رہی ہے اسی چیز کو بھی لے لیں جو جتنا زیادہ ہے جو جتنا زیادہ اپنے مقصد تخلیق کو پورا کر رہی ہو چیز وہ اتنی چیز کامل ہوتی ہے وہ چیز اس چیز کا کمال بھی وہی ہوتا ہے آپ نے گاڑی جو ہے وہ بنائی ہے گاڑی اب گاڑی گاڑی کیوں بنائی گئی ہے گاڑی تو بنائی گئی ہے کہ آپ اس پہ سفر کریں اب گاڑی آپ کو لے کے جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائے سہولت کے ساتھ آرام کے ساتھ جو گاڑی اس مقصد کو جتنا بہتر طریقے سے جو ہے وہ پورا کر رہی ہوگی اس گاڑی کو اتنا ہی عمدہ گاڑی کہا جائے گا نا یہ گھڑی جو ہے وہ بنائی گئی ہے اس لیے تاکہ یہ وقت صحیح طریقے سے بتائے جو گھڑی جتنا صحیح وقت بتائے گی اس گھڑی کو اتنا عمدہ گھڑی کہا جائے گا اور جتنا اس کے اندر نقش ہوگا کم بتا رہی ہے زیادہ بتا رہی ہے آگے جا رہی ہے پیچھے جا رہی ہے وہ اس کا نقص ہوگا اور جس چیز پر بھی غور کرتے چلے جائیے کہ جس چیز کا جو مقصد ہے وہ اپنا مقصد جتنا بہتر انداز سے پورا کر رہی ہوتی ہے اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ کمال ہوتا ہے بس انسان کا بھی کمال یہی ہے انسان کا بھی کمال یہی ہے کہ جس کے اندر جس جس قدر زیادہ ابدیت ہوگی ابدیت میں جتنا کمال ہوگا اتنا ہی اس کی انسانیت کا بھی کمال ہوگا انسانیت کا کمال جو ہے اس کے انسان ہونے اس لیے جو انسان کامل ہوگا وہ عبد کامل بھی ہوگا جو انسان کامل ہوگا وہ عبد کامل بھی ہوگا عبد کامل ہی انسان کامل ہوتا ہے عبد کامل اور انسان کامل ایک ہی چیز ہے آپ اس میں بھی دیکھیے ذرا آگے مسئلہ آ رہا ہے کہ جب عبد ہے اور عبدیت میں کمال کیا ہے عبدیت میں کمال یہ ہے عبدیت کا کمال کیا ہے کہ جس کا عبد ہے جو اس کا معبود ہے اب سراپا اس کے سامنے بچھا ہوا ہے کہ مقصود اور مطلوب جو ہے وہ اس کا معبود ہی ہے مقصود اور مطلوب جو ہے وہ اس کا اب معبود ہی ہے معبود کی طرف اس قدر یکسوئی ہو اس قدر یکسوئی ہو کہ یہاں کسی دوئی کا احتمال بھی نہ ہو کسی دوئی کا احتمال ہی نہ ہو اس کو کہتے ہیں کہ نصب العین آپ اس طرح مقصود کی طرف جو ہے مقصود کی طرف اس طرح آدمی یکسو ہے کہ کسی ماسوا کی طرف جو ہے کسی ماسوا کی طرف اس کا اختمال ہی نہیں ہوتا اسی کو حنیف کہتے ہیں حنیف کہ ایسی یکسوئی ہے ایسی یکسوئی ہے کہ ہر غیر کا اختمال ہی ختم ہو گیا ہے تو مطلوب اور مقصود کی وحدت ایسی ہوتی ہے جب وحدت ایسی ہوتی ہے مطلوب اور مقصود کی تو اب سوائے جو مطلوب ہے جو مقصود ہے یعنی جو معبود حقیقی ہے وہی محبوب حقیقی ہوتا ہے اور محبوب حقیقی کے ساتھ جو ہے محبت اور عشق کا تعلق وہ ہوتا ہے محبت اور عشق کا تعلق وہ ہوتا ہے کہ ہر ماں سوا سے ہر ماں سوا سے محبت اور عشق کا تعلق جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے جس کسی کی محبت ہوتی ہے اب اس کے تابع ہوتی ہے یاد رکھنا جس کسی کی محبت ہوگی وہ محبت جو ہے وہ اس کے تابع ہوگی کہ وہ ازدیاد محبوب حقیقی کی محبت کے ازدیاد کا جو باعث بنے گی محبت بس وہی محبت ہوگی اور جو محبت محبوب حقیقی کی محبت اور عشق کو جو ہے وہ کم کرنے کا باعث بنے گی وہ محبت نہیں ہوگی یاد رکھیے وہ محبت نہیں ہوگی محبت بھی جو ہے وہ صرف محبوب حقیقی ہی کے ساتھ ہوگی جب محبت کا مرکز اور محور وہی ہوگا تو باقی جس کسی کے ساتھ محبت ہوگی وہ اس کے واسطے اور اس کے تعلق سے ہوگی کہ اس کے ذریعے سے اس کی محبت کی زیادتی ہو اگر اس کی محبت کی زیادتی نہیں ہو رہی ہے اور اس محبت میں کمی واقع ہو رہی ہے وہ محبت نہیں ہوگی وہ محبت نہیں ہوگی رکھیے گا وہ بیوی کے ساتھ ہو وہ بچوں کے ساتھ ہو وہ عزیز و اقارب کے ساتھ ہو وہ والدین کے ساتھ ہو وہ محبت والدین کے ساتھ وہ محبت کہ جو محبت محبوب حقیقی کی محبت میں زیادتی کا باعث بنے وہ محبت عین مطلوب ہوگی اس لیے کہ وہ محبت اس کا مرکز اور محور جو ہے وہ وہی ہے لیکن والدین کی وہی محبت کہ جو اس محبت میں کمی کا باعث بن رہی ہو وہ محبت نہیں ہوگی اور وہ محبت نہیں ہوگی وہ والدین کے لیے بھی مضر ہے اولاد کے لیے بھی مضر ہے یہی حال اولاد کے ساتھ عزیز و اقارب کے ساتھ یعنی یہ شخص یہ جو عبد عبد ہوتا ہے عبدیت کے اس مقام پر اس کو محبت سب سے ہوتی ہے لیکن ہر محبت جو ہے محبوب حقیقی کی محبت کی زیادتی کا ذریعہ ہوتی ہے اس لیے کہ اس کے تابع ہوتی ہے اور اصل میں وہ محبت ہی ہوتی ہے محبت کا معیار بھی یہ ہے آپ یہ کہیں کہ اولاد سے محبت ہے یا اولاد سے دشمنی ہے یہ بھی سمجھ لیں اولاد سے محبت ہے اور یہ محبت جو ہے وہ اولاد کے لیے مفید ہے میری محبت میری محبت اولاد کے لیے مفید ہے یا اولاد کے لیے مضر ہے بس اس کا پیمانہ یہ ہے کہ اولاد کے ساتھ جو محبت ہے یہ محبت محبت الہی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے یا محبت الہی میں کمی کا باعث بن رہی ہے یعنی ذات الہی محبوب حقیقی کے قریب لے لے کے جا رہی ہے یا محبوب حقیقی سے دور لے کے جا رہی ہے اگر محبوب حقیقی کے قریب لے کے جا رہی ہے یہ محبت اولاد کی عین مطلوب ہے اور اولاد کے لیے مفید ہی مفید ہے اور یہ محبت اولاد پر اچھے اثرات مرتب کرے گی اگر اس کے برعکس اگر یہ محبت جو ہے وہ محبوب حقیقی سے دور لے کے جا رہی ہے یہ بظاہر آپ کو محبت محسوس ہو رہی ہے حقیقت میں یہ محبت ہے نہیں یہ اولاد کے لیے بھی مضر ہے والدین کے لیے بھی مضر ہے اسی پر آپ پرکھتے رہیں جانچتے رہیں ہر محبت کو اس وقت اس لیے جو عبد ہوتا ہے کہ جس کا محبوب حقیقی جو ہے وہ حق سبحان و تعالی ہی ہو جاتے ہیں وہ سب سے محبت کرتا ہے لیکن اس محبت کے سوتے جو ہیں اس حقیقی محبت سے پھوٹ رہے ہوتے ہیں لہذا اس محبت کے اندر جو چاشنی اور جو لطف ہوتا ہے وہ اس مادی محبت کے اندر نہیں ہوتا مادی رشتوں کے اندر نہیں ہوتا اس کو آپ محبت کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں مغالطیں بہت ہوتی ہیں کہیں نفس کی کار فرمائی ہوتی ہے کئی مفاد ہوتا ہے کہیں غرض ہوتی ہے کہیں ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے لیکن جس محبت کے سوتے جو ہیں محبت حقیقی سے جو ہیں وہ پھوٹ رہے ہوں گے اور محبت حقیقی محبوب حقیقی کے ساتھ ہے اس لیے محبت جو ہے وہ ایک وادت کی صورت اختیار کر لاتی ہے محبت کے اندر جو ہے وہ پھر تقسیم نہیں ہوتی محبت ایک وعدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور محبت جب ایک وعدت کی صورت اختیار کر لیتی ہے تو وہ محبت کے جس کی اصل جو ہے وہ ذات حق ہے وہی محبت جو ہے کہ جو سراسر رحمتی رحمت ہے جو سراسر رحمتی رحمت ہے وہ رحمت اس رحمت ہی کی کار فرمائی جو ہے وہ پھر ہر جگہ ہوتی ہے اس رحمت کی جب کار فرمائی ہوتی ہے تو جو رحمت کی کار فرمائی ہوتی ہے اس کے اندر جو لطف جو کیف جو سرور جو سکون جو اطمینان ہوتا ہے اس کی اصل جو ہے وہ رحمت الہی ہی ہوتی ہے اس لیے یہاں کوئی تقسیم نہیں ہوتی تو کسی حد تک میرے خیال میں آپ کی حدود جو ہیں وہ ہیں کیا حدود ہیں ابدیت کی اور ان ابدیت کی حدود سے جو نکل کھڑا ہوتا ہے جب نکلتا ہے حدود ابدیت سے اپنے آپ کو بندہ نہیں سمجھتا پھر بندہ نہیں سمجھتا پھر اس کا بھی معیار کیا ہے کیسے اپنے آپ کو بندہ سمجھ رہا ہے یا بندہ نہیں سمجھ رہا انسان زبان سے کہتا رہے کہ میں تو اپنے آپ کو بندہ ہی سمجھتا ہوں خدا تو نہیں سمجھتا ہوں یا میں عدود ابدیت ہی کے اندر ہوں عدود ابدیت سے نکلا نہیں ہوں اس کا کوئی معیار ہے معیار ہے جب ہر انسان اس کا مکلف ہے ہر انسان اس کا مکلف ہے یاد رکھیے ہر وہ شخص کہ جس کو اللہ نے انسان پیدا کیا ہے وہ حدود ابدیت کے اندر جو ہے وہ رہنے کا مکلف ہے اس کا معیار ہے اس کو انسان کی عقل پر نہیں چھوڑ دیا گیا اس کا معیار ہے معیار کیا ہے اللہ کے انبیاء اکرام علیہ السلات وسلام انسانوں کی طرف آتے ہیں اور انبیاء اکرام علیہ السلات وسلام ہی بتلاتے ہوتے ہیں کہ عبد کیسا ہوتا ہے اور حدود عبدیت کے اندر جو ہے وہ کیسے رہا جاتا ہوتا ہے اب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتلا دیا کہ جو وہی میں لے کر آیا ہوں جو وہی میں لے کر آیا ہوں اس وہی کی اتباع کرو گے تو حدود ابدیت کے اندر ہوگے اس وہی کی اتباع سے نکلو گے حدود ابدیت سے نکل گئے بس معیار اب یہ ہوگا معیار سیدھا سیدھا آپ دیکھیں کہ اتباع وہی میں ہیں یا اتباع وئی سے نکلے ہوئے ہیں اگر اتباع وئی کے اندر ہیں وئی کا اتباع ہو رہا ہے تو عدود عبدیت کے اندر ہیں وئی کے اتباع سے باہر آ گئے ہیں وئی کا اتباع چھوڑ دیا ہے اور وئی جو ہے وہ وئی متعین ہے وئی مطلوب یا وئی غیر مطلوب وہ متعین ہے اس لیے کہا کہ لا یمن احدکم حتی یکونا ہوا اتب تب لما لما جی حدود ابدیت کے اندر رہنا ہی جو ہے یہی ایمان یہی ایمان ہے اب مومن وہی عبد وہی ہے مومن عبد مسلم اب ایک ہی ہے اب اس کے اندر کوئی تفریق نہیں ہے مومن مسلم عبد حدود ابدیت کے اندر اس کا کیا ہے کہ لا احدکم حتہ یکون آوا و تب علی ماجی بھی تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس چیز کے تابع نہ ہو جائے جو میں لے کر آیا ہوں جو دین میں لے کر آیا ہوں جو شریعت میں لے کر آیا ہوں جو وہی میں لے کر آیا ہوں اب اس کی اتباع ہی کا نام جو ہے وہ حدود ابدیت کے اندر رہنا ہے اب ذرا دیکھیے کہ ایک جملے کے اندر کیا بات کی ف من تغا اتنی بڑی بات اتنا بڑا معنی اتنا بڑا معنی کہ جس سے بڑا معنی جو ہے وہ تصور کرنا بھی مشکل ہے اتنے بڑے معنی کو اس طریقے سے جو ہے وہ بیان کر دینا یہ وہی الہی کا اعجاز ہے یہ اعجاز وہی الہی کا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے ف من تغا جس نے جو ہے وہ بغاوت کا رویہ اختیار کیا سرکشی جس نے کی یعنی جو حدود ابدیت سے جو ہے وہ نکل گیا اور جو سرکش ہوگا باغی ہوگا دوسرے معنوں میں اب کہیں کیا کہ وئی کی اتباع جس نے چھوڑ دی وئی کی اتباع جس نے چھوڑ دی آگے دوسرا مفہوم آ رہا ہے وہاں تفصیل ہوگی لیکن یہاں سمجھیے کہ جب بھی وئی کی اتباع کو ترک کیا جائے گا جب بھی یاد رکھنا جب بھی وئی کی اتباع سے نکلا جائے گا جو بھی نکلے گا وئی کی اتباع سے جہاں کہیں بھی نکلے گا وئی کی اتباع سے جب بھی نکلا جائے گا اتباع ہوگی وئی کی اتباع جب بھی چھوڑے گا تو اتباع کس کی ہوگی اتباع ہوا کی ہوگی وئی کے مقابلے میں ہمیشہ ہوا ہوتی ہے یہ بار بار کہتا ہوں کہ وہی کے مقابلے میں کبھی عقل نہیں ہوتی عقل وہی کے مقابلے میں کبھی بھی نہیں ہوئی کے مقابلے میں ہمیشہ ہوا ہوتی ہے ہوا اور جب وہی کو چھوڑے گا وہی کی اتباع سے نکلے گا جو ہی وہی کی اتباع سے نکلا ہوا کی اتباع میں آ گیا ہے یا یوں سمجھو کہ جو ہی وہی کی غلامی سے نکلا ہوا کی غلامی میں داخل ہو گیا ہے یا یوں سمجھیے جو ہی ابدیت کی حدود اس نے کراس کی وہ ہوا ہوا کے اندر جو ہے وہ محصور ہو گیا ہے ہوا کی غلامی کے اندر جو ہے وہ مقید ہو گیا ہے اب اس کو اگلی آیات میں جو ہے ذرا بات کو مفصل کروں گا کہ آزادی نہیں ہوگی کسی جگہ بھی آزادی نہیں ہوگی یہ آزادی کا جو تصور ہے آزادی آزادی ہوگی نہیں بہت بڑے دائرے سے بہت بڑی وسعتوں سے نکل کر جو ہے وہ انتہائی مقید ہو جائے گا یوں سمجھیے کہ سمندر سے جو ہے وہ نکل آیا اور سمندر سے نکل کر جو ہے وہ کنویں کے اندر جو ہے وہ مقید ہو گیا بتاؤں گا یہاں اس کے لیے بڑے وسیع امکانات تھے ان وسیع امکانات کو جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے وہ انتہائی تنگ دائرے کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گیا انتہائی تنگ دائرے کے اندر داخل ہو گیا جب بھی جو ہے وہ اس نے ابدیت کی حدود کو جو ہے کراس کیا تجاوز کیا ابدیت کی حدود سے ابدیت کی حدود سے تجاوز کرنا یا وہی کے اتباع سے نکلنا ایک ہی بات ہے تعبیریں دو ہیں بات ایک ہی ہے اور جب وہی کی اتباع سے نکلا تو ہوا کی اتباع میں داخل ہو گیا جب ہوا کی اتباع میں داخل ہو گیا غور کریں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہہ رہا ہوں کتنا مقید ہو گیا ہے کتنا تنگ دائرہ اس کا ہو گیا ہے کتنا تنگ دائرہ ہو گیا ہے ہوا کی ہوا کی اتباع میں وہی کی اتباع کو چھوڑ کر ہوا کی اتباع میں آیا تھا قرآن کی زبان سے سنیے اب کیا ہوا و سرل حیات دنیا آ سرل حیات دنیا یہ دوسری بات اس کی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا وہ سرل حیات دنیا یہ دنیاوی زندگی کو ترجیح دے گا یہ دنیاوی ترجیح اس نے دنیاوی زندگی کو ترجیح دی اس نے دنیاوی زندگی ترجیح دینے کا کیا مطلب ہے ترجیح تو دو بات دو چیزوں میں ہوتی ہے نا ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینا ایک کے مقابلے میں دوسرے کو ترجیح دینا تو کس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو ترجیح دیا آخرت کے مقابلے میں آخرت کے مقابلے میں دنیا کو اس نے ترجیح دی اب کہاں آخرت کی لامتنائی وسطیں کہاں آخرت کی لامتنائی وسطیں کہاں دنیا کی تنگ نائیں یہ نتیجہ نکلے گا لازمن آخرت کی لا محدود لا اس ابدیت کے اندر ہے یا اتباع وہی کے اندر ہے اور کہاں حدود ابدیت سے تجاوز کر کے اتباع وہی سے نکل کے اتباع ہوا میں اپنے آپ کو دے کر آخرت کی لامحدود وسطوں کو نظر انداز کر کے دنیا کی تنگنائیوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو محسور کر دیا اس صورت کا اختتام بھی اسی پر ہو رہا ہے اس لیے ذرا اس پر غور کرتے چلے جائیے گا دنیا کی تنگنائیوں کے اندر اس نے اپنے آپ کو محسور کر لیا اب اس کا مطلوب اور مقصود کیا ہے اب اس کا مطلوب اور مقصود کیا ہے وہ آسر الحیات دنیا دنیا ہی کو ترجیح دے رہا ہے دنیا کیا ہے دنیا کیا ہے جس کو ترجیح دے رہا ہے یہی کھانا پینا یہی جنس یہی خواہشات یہی شہوات یہی لذات یہ شاوتیں بھی عارضی یہ لذتیں بھی عارضی یہ مزے بھی عارضی یہ ساری دنیا ہے کیا کسی شخص سے پوچھے دنیا کے اندر آپ کیا چاہتے ہیں کیا چاہتے ہیں دنیا کے اندر زیادہ کیا چاہے گا ٹھاٹ باٹ جائے گا جاہو جلال چاہے گا اچھا کھانا اچھا پینا لذتیں شہوات یہی چاہے کیا چاہے گا لیکن سب کتنی عارضی کتنی عارضی خود انسانی زندگی کو دیکھ لیں جوانی کا دور بہت محدود سا دور دیکھتے ہی دیکھتے ان بولوں سے پوچھئے کہ جن کی بینائی جو ہے وہ اب کمزور ہو چکی ہے کانوں میں شکل آ چکا ہے کمر جو ہے وہ اب جھک گئی ہے ٹانگیں جو ہیں وہ لڑکھڑا رہی ہیں ہاتھ ان کے جو ہے وہ کانپ رہے ہیں میدا جو ہے وہ اب کمزور ہو چکا ہے نیند نہیں آتی بھوک نہیں لگتی کھا لے آتے تو ہزم نہیں ہوتا ان سے پوچھیے یہ جو مزے تھے جوانی کے ان کو اب کیا محسوس کرتے ہو کتنی دیر کے تھے ختم کتنا عارضی عارضی تھوڑا سا وقت تھوڑا سا وقت دیکھتے دیکھتے جو ہے وہ ختم بلک جھبکتے جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اتنا ہی ہے نا یہ کرو فر اور یہ جاہو جلال اور یہ حشمت اور یہ اقتدار اور یہ ہٹو بچو یہ بھی دیکھتے دیکھتے ختم ایک فرد کی دنیا تو اتنی ہے نا ایک فرد کی دنیا کتنی ہے ایک فرد کی دنیا تو بس جوانی گئی بڑھاپے میں داخل ہو گیا اور بڑھاپے کی اس منزل میں زندگی ہے تب بھی جو ہے وہ اس کی دنیا ختم اس کی دنیا ختم اس کے تو اب اس کا تو اقتدار اب گھر میں بھی نہیں چلتا بادشاہ رہا ہے لیکن اب تو گھر کے اندر بھی نہیں چلتا اب تو بیٹے بھی کہتے ہیں پوتے بھی کہتے ہیں دادا جی کو اب کیا پتا اب ان کو کیا ان سے مشورہ ان کو رہنے دے اب ان کو سمجھ نہیں آتی پتہ ہی نہیں چلتا وقت کی باتیں آپ کر رہے ہیں آپ کس دور کی باتیں کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتہ باہر کیا حالات ہو بڑھاپے کی زندگی جو ہے وہ اضافہ بھی ہو جائے اس کے اندر اب کیا ختم اپنے بیٹے کہہ رہے ہیں دوسرے کیا کہیں گے دوسرے کیا مانیں گے اپنے پوتے کہہ رہے ہیں یہی صورت ہو جاتی ہے یا نہیں ہو جاتی وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے کل تک یہی سمجھتے تھے کہ ان بچوں کو ہم نے پالا ہے شادیاں ہم نے کی ہیں معاملات ہم نے اب بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں بستر پر چارپائی پر کچھ کر نہیں سکتے اختیار ہی ختم اتنا سارا ہی ہے نا یہی دنیا ہے فرد کی دنیا کیا ہے اب دیکھتے ہی دیکھتے یہ بھی ختم تو اتنی محدود دنیا یہی دنیاوی زندگی ہے اس دنیاوی زندگی کا اور کیا چیز وہ آپ اس کو ترجیح دے رہے ہیں اس کو مقصود بنائے ہوئے ہیں اس کو مطلوب بنائے ہوئے ہیں صبح و شام اس کے لیے دن رات اس کے لیے تگ و دو اس کے لیے جد و جہد اس کے لیے عقل اس کے لیے صلاحیتیں اس کے لیے استدادیں اس کے لیے جوانی اس کے لیے سب کچھ اس کے لیے جو ہیں وہ لگا رہے ہیں وہ انسان کہ جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کرامت عطا کی جس کے لیے جو ہے وہ بحر و بار جو ہے وہ اللہ نے مسخر کر دیے جس کو وہ لقت کرم نہ بنی آدم لقت خلق تقویم قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ خلق تو بےحدی جس کا جو ہے مقام اور شرف اور جس کو اتنا جو ہے وہ دیا اس کا حال یہ کہ اس نے جو ہے اس نعمت کی قدر نہیں کی اور اتنی تنگنائیوں کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو داخل کر دیا کہ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی بھی سوچی نہیں جا سکتی یہ ہوتا ہے اتباع ہوا وہ آسر الحیات دنیا اب کیا ہے اب حوث ہے اب تما ہے اب لال وہ سارے رضائل بھی اسی کے اندر اب رضائل کا بھی مجموعہ ہے جب دنیا کو ترجیح دے گا تو دنیا کے رضائل بھی سارے آئیں گے تما اس کے اندر ہوگی لالچ اس کے اندر ہوگا حسد اس کے اندر ہوگا بغض اس کے اندر ہوگا نفرت اس کے اندر ہوگی اس کے اندر تو وہ ساری کی ساری اچھی صفات ہیں وہ اس سے آری ہو چکا ہوگا دنیا کا خاصہ ہی یہی ہے وہ آسر الحیات اب دنیا یہ شخص اپنے آپ کو کیسی تنگنائیوں کے اندر جو ہے وہ اس نے محسور کر دیا اللہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جس نے دنیا کے اندر بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا وہی کی اتباع سے نکل کر جائے وہ ہوا کی اتباع میں اپنے آپ کو دے دیا آخرت کی وسعتوں کو نظر انداز کر کے جو ہے دنیا کی تنگنائیوں کو اپنا مقصود اور مطلوب اس نے بنا لیا فن الجحیم ہی الما جب یہ اپنے آپ کو اس نے پستیوں کی اس انتہا تک پہنچا دیا تو اب یہی پستیاں جو ہیں وہ پھر کسی جگہ رکیں گی نہیں ان کا انجام جو ہے وہ پھر پسترین مقام جہنم ہی ہوگا یہ پستیوں ہی کی طرف لڑکتا چلا جا رہا ہے لڑکتا چلا جا رہا ہے اور ہوا کے معنی بھی جو ہیں وہ اپنے آپ کو بلندی سے بلندی سے پستی کی طرف جو ہے وہ گرا دینا ہوا کا معنی بھی یہ ہے پستی سے بلندی کی طرف گرا رہا اور جب اس نے اپنے آپ کو گرانا شروع کر دیا تو پھر یہ گرتا ہی چلا جا رہا ہے گرتا ہی چلا جا رہا ہے اب کسی جگہ جو ہے وہ رکنے نہیں پائے گا یہ جا کے رکے گا تو جہنم ہی کے اندر ہے یہ جا کے رکے گا جہنم ہی کے اندر بس اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہی ہوگا یہ وہ انسان ہے جو پہلی قسم کا انسان کہ جس کی دو صفتیں کہ اس نے بغاوت اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا اور دنیا کی زندگی کو اس نے ترجیح دی اس کا انجام جب جہنم سامنے آ جائے گی تو وہی جہنم اس کا انجام ہوگا اسی کے اندر جو ہے وہ اس کو داخل کیا جائے گا اور اس کے مقابلے میں دوسری قسم کا انسان اس کے مقابلے میں دوسری قسم کے انسان کا ذکر قرآن کریم کرتا ہے انشاءاللہ دوسری قسم کے انسان کا ذکر جو ہے وہ آئندہ درس میں ہوگا واخر الداوان الحمد للہ رب العالمین